ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پس تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ صرف اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے اور اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو اور اگر تم نے دین حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے